کون کون سی لائن سے آ رہا ہے آنکھوں کی لائن کا بگاڑ مختلف راستوں سے آ رہا ہے چلو تو راستے میں بے پردہ خواتین ان کی اوریانیت ان کا نیم برہنا لباس انسان کے لیے اپنے آپ کو بچانا اپنی نگاہوں کی حفاظت انتہائی دشوار ذرا نگاہ اور اوپر اٹھا لیجئے تو بڑے بڑے ہوڈنگ لگے ہیں اس میں تصویریں جو ہیں وہ سب اوریان خواتین کی ہیں موبائل اٹھا کے دیکھیے تو وہاں بھی یہی عالم ہے انٹرنیٹ اٹھا کے دیکھیے وہاں بھی یہی حال ہے اخباروں میں دیکھیے تو یہی حال ہے ڈائجسٹ اٹھا کے دیکھیے یہی حال ہے زمین سے لے کر آسمان تک اور مشرق سے لے کر مغرب تک آنکھوں کے گناہ کی دعوتیں چاروں طرف سے عام ہیں آدمی اگر اپنی اصلاح نہ کرے کسی سے وابستہ نہ ہو تو اس کا یہ گناہ کی جنجال سے بن بچنا ناممکن ہے بچ ہی نہیں سکتا دکان پہ آپ جائیں گے وہاں بھی خاتون ملے گی دفتر میں جائیں گے وہاں بھی وہی ہے ریلوے کے ٹکٹ کے دفتر میں جائیں گے وہاں بھی وہی ہے ایئرپورٹ پہ چلے جائیے وہاں بھی وہی ہے مشاعر طریقے بتاتے ہیں کہ کسی ٹکٹ کے کھڑکی پر یا کاؤنٹر پر مرد ہو وہاں جاؤ جہاں خواتین ہوں اوائڈ کرو اور بضرورت جانا پڑے تو ان کے ساتھ گفتگو جو ہے وہ نرم لہجے کے بجائے سخت لہجے میں کرو تاکہ نہ اس کے دل میں کوئی خیال پیدا ہو نہ تمہارے دل میں بگاڑ پیدا ہو ماں بہنوں کو غیر محرم سے ٹیلی فون پر گفتگو نہیں کرنا اور نہ ہم کو کسی غیر محرم سے ٹیلی فون پر گفتگو کرنے کی اجازت ہے اگر اٹھا لیا اور بشدید ضرورت تو علماء فرماتے ہیں دو روٹے ہوئے دوست جیسی گفتگو کرتے ہیں نا اکھڑی اکھڑی ایسی بات کرو تب جا کر کے جو ہے یہ سنبھلا ہوا رہے گا معاملہ ہمارے مشاعر فرماتے ہیں نظر بر قدم نگاہوں کی حفاظت کرنی ہو تو اپنی نگاہوں کو قدم کے اوپر رکھو صحابہ کرام سرکار کے دربار میں بیٹھتے تھے ان کے سر جھکے ہوئے رہتے تھے اور بہت توجہ سے بات کو سنتے تھے اور نگاہوں کا استعمال ایسا کرتے تھے جیسے کنجوس اپنے پیسے کو استعمال کرتا ہے سوچ سوچ کے یہاں میری نگاہوں کی ضرورت ہے میری گفتگو کی ضرورت ہے نہیں ہے تو نگاہوں کے استعمال سے اجتناب کرو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ شیطان جن کو برباد کرنا چاہتا ہے ان کو آنکھوں کے گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے آنکھوں کی لائن کے گناہ انسان کے دل میں غبار گندگی اور گناہوں کے جذبے پیدا کرنے کے لیے کافی ہے آخر کوئی تو بات ہوگی جب قرآن کریم نے اس پر اتنی زیادہ توجہ دی فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے کہہ دیجئے کیونکہ مانیں گے وہی جس کے پاس ایمان نہیں ہے ایمان کا مطلب جس کو مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خیال ہی نہیں ہے وہ تو نہ کمانے میں خیال کرے گا نہ اپنے جسم کے استعمال کے اندر کوئی خیال کرے گا یہ تو ایمان والے کو خیال آتا ہے میں کیسا کما رہا ہوں کیسا خرچ کر رہا ہوں کیسے اپنی آنکھوں کا استعمال کر رہا ہوں کیسے اپنے مال کا استعمال کر رہا ہوں کیسے اپنی زندگی کو یوٹیلائز کرتا ہوں یہ سب تو وہ سوچے گا اور جس نے اپنی زندگی کو حیوانی زندگی بنا دیا ہے حیوانوں کی طرح کھانا پینا موج شوق کرنا یہ نام رکھا ہے زندگی اسی کا نام ہے اس کے ساتھ تو بحث کرنا ہی بیکار ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَا تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ نصیحت کرتے رہیے اس بنا پر کہ یہ نصیحت کرتے رہنا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا جو اللہ کے رسول کو نہیں مانتا جو اللہ کے احکام کو نہیں مانتا اس کے سامنے تو بات کرنا ہی بیکار ہے اس کے سامنے تو دین کی پھر بات کی جائے گی اس کو ایمان کی طرف لایا جائے گا اس کی دعوت دی جائے گی لیکن جس کے دل میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْغَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاوَى جو اپنے پروردگار کے مرتبے اور عظمتوں کو سامنے رکھ کر کھڑے ہونے سے ڈرا کہ اگر مجھے پوچھا گیا تو میرے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ میں جواب دے سکوں میں کیا جواب دوں گا اور اپنے نفس کو خواہشات سے بچایا یہ بہت بڑی بات ایک بات یاد رکھیے کہ آدمی سوچتا ہے چلو ایک مرتبہ کسی حسینہ کو دیکھ لیا تو کیا فرق پڑتا ہے ارے دل کے اندر جو غبار پیدا ہوتا ہے وہ توبہ استغفار سے بھی جلدی ختم نہیں ہوتا اس کا جو اثر پیدا ہوتا ہے انسان کے اچھے اعمال پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے نمازوں میں دل نہیں لگتا تلاوت میں دل نہیں لگتا دل اچاٹ رہتا ہے گناہ گار کا دل اچاٹ رہے گا جس نے اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث کر کے رکھا ہے اس کا دیکھیوں میں دل لگنا مشکل ہے کیونکہ اس کا مزاج بن گیا ہے نیکیوں میں تو نفس کو مارنا پڑتا ہے اور برائیوں میں نفس کو خوشیاں حاصل ہوتی ہے تو کہے کے لیے نفس مرنے کو تیار ہوگا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں دنیا بها جن لوگوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خیال ہی نہیں ہے وہ سوچتے ہیں مر گئے کھپ گئے اب کون ہم کو پوچھنے والا ہے تو وہ منمانی جو زندگی گزارتے ہیں اور دنیا کی زندگی سے مطمئن ہو گئے ہیں ایمان والا دنیا کی زندگی سے مطمئن نہیں ہے وہ تو ہر وقت ڈرتا ہے اور ہر وقت خوف کرتا ہے کہ کوئی عمل کہیں کہیں مرتے مرتے مجھے ایمان سے نہ نکال دے اسے اطمینان نہیں ہوگا جب تک دنیا سے اس کا سانس نکلے اور اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ اور دل میں تصدیق نہ ہو وہاں تک وہ مطمئن نہیں ہو سکتا دنیا کی زندگی سے اور گناہوں سے مطمئن کون ہوتا ہے فرماتے ہیں وہ مطمئن ہوتا ہے جس کو نہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خیال ہے نہ یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا حساب کرنے والے ہیں اس کو اس کا کوئی دھیان نہیں ہے تو جس کو دھیان نہیں ہوگا وہ من مانی زندگی گزارے گا جس کو دھیان ہوگا وہ رب مانی زندگی گزارے گا اسے ہر وقت کھٹکا رہے گا کہ میں اگر کھڑا کر دیا گیا کیا جواب دوں گا اسے جواب دہی کا خیال حدیث شریف میں ایک راوی ہیں عبید ابن عمیر سرکار کے دربار کے بڑے خاموش صحابی جوان ہیں بالکل اکثر بیٹھے رہتے ہیں سرکار کے پاس اور نگاہیں بالکل جھکی ہوئی ادھر ادھر دیکھتے نہیں ایک صحابی سرکار کے دربار میں آئے اور آنے کے بعد انہوں نے گھر جا کر جو ہے اس جوان کی تعریف کی سبحان اللہ جوان ہو تو ایسا ہو نگاہیں کیسی جھکی ہوئی جیسے زمین میں گڑ گئی ہو اس کی نگاہیں مشاعر تو فرماتے ہیں اپنے اسفار کے اندر بھی کتابیں ساتھ رکھو تاکہ تمہارا وقت جیسے ہی گزرے کتابوں میں دیکھ کر گزرے ادھر ادھر دیکھنے سے نگاہیں کہیں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے اس لیے جہاں کوئی سفر گاڑی کا کرو ٹرین کا کرو ہوائی جہاز کا کرو تو ادھر ادھر دیکھنے کو ٹالو اس لیے کہ بلا کسی وجہ کے آنکھوں کے راستے سے ہم گار نہ ہوتے جائیں کتاب میں اپنے آپ کو لگاؤ کچھ وظائف کے اندر لگاؤ استغفار کی کثرت رکھو بچاؤ اپنی نگاہوں کو حفاظت کرو اپنے ایمان کی اپنے دل میں جو چراغ جل رہا ہے اس کو سجا کے رکھو اس کو جلا کے رکھو یہ بہت ضروری ہے ہم لوگ دھیان نہیں دیتے خیال بھی ہم کو آتا ہے کہ گنا ہو رہا ہے مجھ سے دیکھ رہے ہیں گنا ہو رہا ہے لیکن احساس نہیں ہوتا اس کو لیٹ گو کر دیتے ہیں اس کو اتنا سیریسلی نہیں لیتے اس کی طرف اتنی توجہ نہیں دیتے ٹھیک ہے اب ہو گیا کیا کریں اپنے کہاں فرشتے ہیں اور اپنے کو کہاں اولیاء اللہ میں سے بننا ہے ہم تو گنہ گار ہیں بھائی کلمہ پڑھ لیا نماز پڑھ لیتے شیطان ایسی ایسی باتیں دماغ میں ڈال کر آدمی کو گناہ کی کھپر میں ڈالتا ہی رہتا ہے اور جب یہ خیال آ جاتا ہے کہ بھائی ہم لوگ کا اتنے بڑے ولی ہیں تو وہی پرانا جو اپنی روش ہے وہ اختیار کر لیتا ہے کہتے ہیں جو نگاہوں کا استعمال غلط کر رہا ہو وہ سوچے کہ جس وقت میں دیکھ رہا ہوں کسی ناجائز جگہ پر اگر میرے ابا مجھے تاک کر دیکھ رہے ہوں تو میں دیکھتا میرا شیخ دیکھ رہا ہو تو میں اس طرح سے دیکھتا ہوں میرا باپ دیکھ رہا ہو تو میں دیکھتا ہوں میرا استاد دیکھ رہا ہو تو میں دیکھتا ہوں تو پھر میرا رب جب دیکھ رہا ہے تو میں کیسے دیکھ سکتا ہوں آدمی یہ تصور سے اور یہ خیال سے اور یہ استحزار کے ذریعے سے انشاءاللہ گناہ سے بچ جائے گا ابھی تو خالی آنکھ کے گناہ کی بات کر رہے ہیں اب گھر جا کر وہ صحابی نے اپنی اہلیہ کے سامنے یہ جوان صحابی کا تذکرہ کیا تو یہ تو ایک عجیب و غریب قسم کا جوان ہے سبحان اللہ اس کی جوانی عجیب ہے جوان کہتا ہے کیا کرے جوانی میں کتنا اپنے آپ کو ہم لوگ کنٹرول کریں تو جوانی میں ہی کنٹرول کرنا ہے بوڑھے پہ تو کنٹرول خود بخود ہو جائے کنٹرول تو اسی میں کرنا ہے اور جب آدمی جوانی کے اندر کمانے میں اپنی طاقت لگا سکتا ہے اور گھر بنانے میں اپنی طاقت لگا سکتا ہے اپنا فیوچر بنانے میں اپنی طاقتیں استعمال کرتا ہے تو گناہ سے بچ کر جنت کا گھر بنانے میں اپنی طاقت کیوں نہیں لگاتا کوشش کرو کہ حت امکان میں اپنی آنکھوں کو بچاؤں فرماتے ہیں جو اپنی نگاہوں کو بچا کے رکھے گا اور اس کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو مقبول فرمائیں گے اور آخرت میں اپنے دیدار سے نوازیں گے انعام کتنا بڑا دے رہے ہیں فرمایا لم خاط اللہ تو یاد جو اصلاحی مجالس اور اللہ والوں سے جڑنے کی ضرورت ہے وہ کیوں ہے بگاڑ اتنے ہیں چاروں طرف کہ ہم کو یہ بگاڑ سے بچنے کے لیے کوئی سدھار کی جگہ کی ہمیشہ تلاش رہنی چاہیے اتنے بگاڑ میں سے آدمی جب آ کر اللہ اللہ میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر کچھ نہ کچھ باتیں ڈالتے ہیں اور کچھ نہ کچھ اس کی رونق اور اس کی روشنی کی وجہ سے آدمی کچھ تو بچنے کی کوشش کرتا ہے اور جن کو ایسی مجالس سے سابقہ نہیں پڑتا وہ تو یہ گناہ میں مبتلا ہو کر ان کو احساس بھی نہیں ہے کہ ہم لوگ گناہ میں مبتلا ہے وہ تو اسے ایک فن سمجھ کر انجام دیتے ہیں دیکھتے ہیں اور اسے جرم بھی نہیں سمجھتے یہاں بیٹھنے والے کو اتنا احساس تو اللہ دیں گے کہ بھئی میں یہ گناہ میں مبتلا ہوں اور یہ احساس آئے گا تو توبہ کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ دیں گے احساس ہی نہیں ہوگا تو توبہ کیسے کرے گا آدمی کو گناہ کا احساس ہو تو توبہ اس لیے ایمان والے کی علامت کیا بیان کی اور کفر کی علامت کیا بیان کی فرمایا جب کسی مشرق سے گنا ہوتا ہے تو وہ ایسا سمجھتا ہے کہ ناک کے اوپر ایک مکھی بیٹھی تھی اڑا دی مطلب یہ ہے کہ اس کو کچھ بھی جو ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہے اعتنا نہیں کرتا کہ مجھ سے گنا ہو رہا ہے اس کو احساس ہی نہیں ہوتا ایمان در حقیقت احساس کا نام ہے اور احساس اس بات کا کہ کل اللہ کے حضور میں مجھے کھڑے ہونا ہے اور اللہ کی دی ہوئی امانتوں کا حساب چکانا ہے وائ ناکامی متا کارواں جاتا رنگا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رنگا بڑی بات ہے آدمی کو احساس پیدا ہو جائے میرا کچھ جا رہا ہے میرا کچھ لٹ رہا ہے میرے پاس گنجینا ہے خرچ ہو رہا ہے تو آدمی ایک دم چوکن ہو جائے گا لیکن ہم لوگوں کی مثال دی ہمارے ایک بزرگ نے مکے والے بلے جیسی حاجی گئے تھے حج کرنے ان کے کمرے میں دودھ رکھا تھا ایک بلا اندر داخل ہو گیا اس نے برتن میں منہ ڈال کر دودھ چٹ کر لیا حجاج کرام آئے انہوں نے جم کر اس کی پٹائی کی اور پھر اس کو چھوڑ دیا دوسرے دن دودھ لا کے رکھا پھر دیکھا کہ وہی بلا جو کل مارے کھا چکا ہے آج پھر آیا ہے تیسرے دن دودھ رکھا تھا پٹائی ہونے کے باوجود تیسرے دن بھی آیا وہ اللہ والے کہتے ہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں حالات تمام چیزیں خرابیاں لیکن وہ مکے والے بلے کی طرح ہمارا حال ہے کہ حالات میں گھر کے بھی جو ہے ہم متوجہ نہیں ہوتے ہیں آج پوچھو کسی کو بھی کسی کو چین نہیں ہے سکون نہیں ہے پریشانی ہر ایک کو ہے کوئی کو گھریلو لائن کی پریشانی ہے کسی کو کاروبار کی لائن کی پریشانی ہے کسی کو اولاد کی لائن سے پریشانی ہے کسی کو فائنانس کی لائن سے پریشانی ہے کسی کو جسمانی اعتبار سے پریشانی ہے کسی کو روحانی اعتبار سے پریشانی پریشانی میں کون نہیں ہے سب پریشان ہیں لیکن پریشانیوں کے جو علاج ہم کو بتائے وہ علاج کے بجائے ہم ادھر دوڑتے ہیں ادھر پریشانیاں زیادہ ہوں ادھر زیادہ دوڑتے ہیں اور اس کی مثالیں بھی میں پہلے دے چکا ہوں تو احساس کا پیدا ہو جانا بہت بڑی بات ہے خیال کا آ جانا کہ میں کہاں آ گیا تو آدمی گنا کی جگہ سے بھاگ اٹھے گا اور اگر احساس مردہ ہو گیا تو گناہ کرنے کے بعد بھی خیال تک بھی نہیں آئے گا فرمایا مشرق ایسا بے خبر زندگی گزارتا ہے گناہوں کے ساتھ جیسے ناک کے اوپر مکھی بیٹھی ہو اور اڑانے والا اڑا دے تو اس کا کوئی تذکرہ تک نہیں ہوتا اس کے مقابلے میں ایمان والوں کا عالم کیا ہے دیکھو ایک بات سمجھو تین طبقے ہیں تین ایک طبقہ ہے معصومین کا طبقہ اللہ نے نبیوں کو معصوم بنایا ہے نبوت سے پہلے ان کا نہ کوئی صغیرہ گنا نہ کبیرہ گنا معصوم یعنی گناہوں سے پاک نہ صغیرہ گنا کے ارتکاب کرتے ہیں نہ کبیرہ کے ہاں اتحادی خطائیں ان سے ہو سکتی ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ریکٹیفیکیشن آ جاتا ہے حدیث شریف میں ہے بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی اور مشرقین مکہ تعمیر کر رہے تھے اور مکے کے جوان جو ہے یہ تعمیر کے اندر حصہ لے رہے تھے بوڑھے بھی حصہ لے رہے تھے انہوں نے اپنی حلال کمائی یہ تعمیر میں لگا رکھی تھی اور اپنے آپ کو بھی لگا رکھا تھا وہاں کوئی معمار مزدور نہیں تھے خود ہی تعمیر بھی کر رہے تھے سرکار بھی تشریف لائے حضرت عباس چچا ہیں وہ بھی موجود ہیں ابھی نبوت نہیں ملی ابھی جوانی کا عالم ہے کندھے کے اوپر بڑے بڑے پتھر لا کر کے رکھ رہے ہیں چچا نے دیکھا تو کہا بیٹا یہ جو تہبند ہے اس کو نکال لو اس کے نیچے اور اندر تو پہنا ہوا ہے ایک ستر پوش لہذا جوان ہو اور سب جوان مرد ہیں یہاں لہذا آپ کا تہبن نکال کر تہ بناؤ اور یہاں کندھے پر رکھ دو اور پھر اس کے اوپر پتھر اٹھا کر لاؤ رائے تو اچھی تھی لیکن سرکار نے ابھی اپنی تہبن کی گرا کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اللہ تعالیٰ نے بے ہوشی تعریف فرمائی زمین پر لیٹ گئے اور جب آنکھ کھلی تو تہبن اپنی جگہ اسی طرح بندھا ہوا موجود تھا کیا بتلانا چاہتے ہیں چالیس سال کے بعد نبوت ملنے والی اور اس طرح سے تہبند ہٹ جانا یہ کوئی برا بھی نہیں ہے لیکن شان رسالت کے مرتبے میں جو چیز عیب پیدا کرے اور نقادوں کو تنقید کرنے اور انگلی اٹھانے کا کوئی موقع ملے اللہ نہیں چاہتے اس بنا پر حیا کے اس پیکر کو تہبند اتارنے کا موقع نہیں دیا گیا اور بھی واقعات جو ہیں حدیث شریف میں سرکار کی حیا اور آپ کی اللہ کی طرف سے معصومیت کی بقا کی محنتوں کا ذکر ہے تو نبی معصوم ہوتے ہیں اور دوسرا طبقہ ہے محفوظین کا طبقہ ایک طبقہ وہ ہے جو محفوظ ہے یعنی وہ گناہ کرنا چاہے تو اللہ کی طرف سے ایسے عناصر پیدا کیے جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ گناہ سے بچ جائے یہ دوسرا طبقہ اللہ والوں کا ہے صحابہ کا ہے تابعین کا ہے جن کو گناہوں سے اللہ بچاتے ہیں محفوظ فرماتے ہیں ایک واقعہ ذکر کیا اس کے سلسلے میں ایک اللہ والا بالکل جوان باغ کے اندر بیٹھا ہوا ہے اللہ اللہ کر رہے ہیں باغ میں بیٹھ کر وہاں ایک عورت آ گئی یہ بیماری تو ہر جگہ ہے وہ آ گئی اور اس نے آ کر جو ہے وہ گناہ کی دعوت دے دی تو اوپر سے نیچے تک کپ کپی تاری ہو گئی ہے اس سے کوئی نیکیاں تو ہوتی نہیں اور اللہ میری آزمائش ایمان کمزور میں کمزور اور آزمائش ہی عورت کی شکل میں اور وہ بھی گناہ کی دعوت دینے کے لیے بھاگنا شروع کیا جیسے ہم کو دیکھ کر محلے کے کتے بھاگتے ہیں اس طرح سے وہ عورت کو دیکھ کر وہ اللہ والا جوان بھاگا عورت بھی پیچھے دوڑی یہاں تک کہ بہت زور سے چھلانگ لگا کر گارڈن کی جو اونچی دیوار تھی اس پر چڑھ گئے اب ادھر کا حصہ اور بھی زیادہ نیچا تھا وہاں سے چھلانگ لگائی اور چھلانگ لگاتے ہی نیچے گرے پیر ٹوٹ گیا اپنی چادر سے اس کو ٹائٹ کیا اور نکل گئے اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو پیر ٹوٹ گئے تو کوئی بات نہیں لیکن ایمان تو سلامت رہا گنا سے تو میں بچ گیا اللہ تیرا کرم ہے تو نے جوانی میں طاقت دے دی پیر تو درست ہو جائے گا لیکن میرے ایمان میں رکھنا آتا تو درستی کی کیا شکل تھی اس کی اب بڑھاپے کا زمانہ ہے دیکھو یہاں احساس پیدا ہوا تو جوانی میں دوڑے اور پیر ٹوٹے اس کی پرواہ کیے بغیر اللہ نے حفاظت فرما دی دل میں خیال آ گیا احساس آ گیا اور گناہ سو بھاگ نکلے حفاظت ہوئی نا اللہ کی طرف سے یہ محفوظ ہوئے ہیں اب بڑھاپے میں ایک دن خیال آ گیا کیا خیال آ رہا ہے رو پڑے خیال کے آنے سے رو پڑے احساس پیدا ہو گیا خیال یہ آیا کہ اگر نے وہ جوان لڑکی کی خواہش کو پورا کر لیا ہوتا تو تجھے کیا تکلیف تھی اس کی خواہش بھی پوری ہوتی ضرورت پوری ہو جاتی اور تو بعد میں توبہ بھی کر سکتا تھا اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے بھی کھلے رکھے ہیں چیخ پڑے اور بے ہوش ہو کے گرے کہ ہائے ہائے جوانی میں تو اللہ نے میری حفاظت فرمائی گناہ سے میں بچ گیا اور بڑھاپے میں یہ گناہ کا تصور کیسے آ گیا مجھے اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے رو کر کہنے لگے اللہ یہ گناہ کرنے کا بڑھاپے میں میں جبکہ قبر کے قریب ہوا ہوں یہ خیال کیسے آ رہا ہے مجھے غیب سے جو ہے ندائی خبر دی گئی کہ وہ زمانہ سرکار کے زمانے سے قریب تھا اس لیے تمہیں بچنے کا خیال تھا یہ زمانہ دور آ گیا سرکار سے اس لیے گناہ کا خیال آ گیا سوچو ذرا ہم لوگ سرکار کے زمانے سے کتنی دور آئے ہیں تو ہمارا کیا حال ہوگا حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر صحابہ کرام ان کے زمانے میں فرماتے تھے کہ اٹھ کر آئیں اور آ کر دیکھیں ہم کو تو کہیں گے یہ لوگ بے ایمان ہیں اور ہم ان کا عشق اور ایمان پر استقامت دیکھیں گے تو ہم ان کو دیوانہ کہیں گے دیوانہ ایسے اللہ کے دیوانے وہ ہمارے مشائق یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں تابعیت کے زمانے کا عالم یہ ہے کہ حسن بصری یوں فرماتے ہیں تو اگر حسن بصری رحمت اللہ علیہ ہمارے زمانے میں اگر پیدا ہو کر ہم کو دیکھیں تو شاید یہ کہیں گے کہ ان کے پاس تو ایمان نہیں ہے اور ہم ان کو دیکھ کر معلوم نہیں کیا سوچیں گے میں عرض کر رہا تھا کہ بگاڑ کا دور ہے یہ چاروں طرف سے کان کی لائن کا بگاڑ آ رہا ہے رکشا والا کے پاس سے آپ گزرو دھم دھم دھم دھم اس کا دماغ معلوم نہیں لوہے کا بنا ہے کہ اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا رکشا کا مشین الگ آواز کرے پیچھے ٹرافک دنیا بھر کا آواز کرے اور اوپر اس نے ڈیپ لگا رکھا ہے دھم دھم اس کے دماغ کے اوپر ہتھوڑے بھی نہیں پڑتے معلوم نی کا اس کا دماغ بنا ہے لائن ہاتھ نہ چاہیں پھر بھی آ رہا ہے گنا نہیں چاہتے آپ موسیقی کا سننا پھر بھی جو ہے وہ آ رہی ہے تو کیا کریں گے غیبت آپ نہیں سننا چاہتے جب بھی دوست پکڑ پکڑ کے جو ہے وہ بات کر رہا ہے اور ہم مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں قرآن کریم کبھی سن بھی لیا اور قاری عبد الباسط کو بیچاروں کو تکلیف دے بھی دی تو کیسٹ سن رہے ہوں گے تو اپنی باتیں دنیا کی کر رہے ہوں گے اور ادھر پڑھنے والا پڑھ رہا ہوگا حالانکہ یہ انتہائی طور پر بے ادبی ہے قرآن کریم کی کہ ایک طرف قرآن چل رہا ہو دوسری طرف ناشتے کر رہے ہوں کھانے کھائے جا رہے ہوں اپنا اپنا کلام اور گفتگو کیا جا رہا ہو اللہ کے کلام کے ساتھ اس سے بڑھ کر کوئی مذاق نہیں ہے آج ہم اللہ کے کلام کا احترام ہی کہاں کرتے ہیں اس وجہ سے تو حالات سے دو چار ہیں اللہ کے احکام کی اگر ہم نے قدر شناسی کی ہوتی جیسے کہ حضرات صاحب کرام نے کی تو جہاں گئے اللہ تعالیٰ نے صاحب کرام کو مرتبے دیے اور جہاں سے وہ لوگ جاتے تھے وہاں لوگ روتے تھے حالانکہ وہ علاقے انہوں نے فتح کیے تھے لیکن وہ کہتے تھے کہ تم آئے تو انسانیت کیا ہے اس کا پتا چلا اور تم جاؤ گے تو ہماری عزتوں کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا مسلمان جہاں گئے ہیں وہاں انہوں نے عزتوں کے پرچم گاڑے ہیں لوگوں کو انسانیت اور اخلاق کی تعلیمات دی ہے وہ فاتح ہونے کے باوجود اس قدر توازوں سے زندگی گزارتے تھے کہ وہاں کے لوگ حیران ہوتے تھے کہ کامیاب ہونے والے تو جشن منانے سے فرصت نہیں اور ایک تم کامیاب ہونے والے ہیں کہ تمہارے پاس کھانے کے لیے سوکھا روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں واقعات میں لکھا ہے جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا کامیابی مل گئی رات کو حضرت ہندا نکلی آوازیں آ رہی ہے رونے کی چیخنے کی ہچکیاں لینے کی تو سوچ رہی ہے معلوم نہیں کس کا بیٹا آج کام آ گیا ہوگا کس کا شوہر جو ہے وہ جنگ میں کام آیا ہوگا کہ ماں کہیں رو رہی ہے کہیں بیویاں رو رہی ہیں کہیں انسانوں کی ہچکیاں کہیں باپ رو رہے ہیں اپنی اولاد کو کہ رونے کی آوازیں ایسی معلوم ہوتی ہیں جہاں سے آوازیں آ رہی ہیں اس طرف قدم بڑھتے چلے گئے قدم جا کے روکے ہیں بیت اللہ میں جہاں تین سو ساٹھ بت تھے سرکار آج صبح میں داخل ہوئے تھے بیت اللہ میں جتنے بت تھے ان کی پیشانیوں پر چھڑی رکھتے تھے سرکار اور دھکا دیتے تھے بت گرتا تھا اور آپ فرماتے تھے جا الحق کل الباطل آج حق آیا ہے اور باطل جا چکا ہے حق آنے کے لیے ہوتا ہے باطل جانے کے لیے ہوتا ہے باطل ٹھہرتا ہے لیکن قیام دائمی اس کا نہیں ہوتا وہ عارضی طور پر آتا ہے اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ حق دب تو سکتا ہے مٹ نہیں سکتا چند دنوں کے لیے ایک عرصے کے لیے دب جائے گا حق لیکن پھر اللہ تعالیٰ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْتِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ایک دن پھر جو ہے وہ احقاق حق ہوگا ہم جو ہے اس کو غالبانہ ہے اب یہاں بیت اللہ میں رات کے اندھیرے میں سائیں سائیں کرتا ہوا اندھیرا اور یہ خاتون کھڑی ہے اور دیکھ رہی ہے کہ دن کو جنہوں نے مکہ کو فتح کیا بڑے بڑے سورماؤں کو گرفتار کیا اور بہت سے مجرموں کو آزاد کر دیا اور ان کو معافی کے پروانے جس رسول نے تقسیم کیے ایسے کامیابی کے گھوڑوں پر بیٹھنے والے اور جن کے سروں پہ کامیابی کے سہرے بندے ہیں ان کا عالم یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں بیت اللہ کی دھرتی پر آہوزاری میں رونے میں سڈے میں اور عبادتوں میں مصروف ہے ان کا یہ حال دیکھ کر میں نے ایمان قبول کر لیا میں تو سمجھتی تھی کہ یہ خون کی ندیاں بہاتے ہوں گے لیکن رات کو ان کے اللہ کے حضور میں رونے نے اور بیت اللہ میں کھڑے ہو کر آہوزاری نے میرے دل کو نرم کیا یہاں تک کہ کلمہ پڑھنے پر آمادہ کر دیا عبید ابن عمیر کا امتحان ہوا ہر ایمان والے کو اپنا امتحان دینا ہے میں کہا کرتا ہوں کہ حضرت حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے بگاڑ پہلے سے موجود ہے سدھار پر محنت کرنی پڑے گی سدھار کو باہر سے لانا پڑتا ہے بگاڑ اپنی جگہ موجود ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کیا فرماتے ہیں او ماں او بر او نفسی نفس مار تم بس ربی ان ربی غفور حضرت یوسف علیہ السلاۃ والسلام کا مقولہ نقل کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے بادشاہ کے سامنے کہا میں اپنے نفس کی برات ظاہر نہیں کروں گا قرآن نہ کہتا ہے فلا انفسکم اپنی اپنی صفائیاں مت پیش کرو اللہ فرماتے ہیں تم کتنے پاکیزہ ہو تم کتنے متقی ہو تم کتنے پرہیزگار ہو تم اپنے الفاظ میں مت بیان کرو اللہ کو معلوم ہے کہ کون کتنا صاف ہے کون کتنا پاکیزہ ہے اللہ کو معلوم او عالم بمن اتقا اللہ کو معلوم ہے کون تقوا والا ہے کون گناہوں سے بچنے والا ہے تم اپنے الفاظ میں اپنی صفائیاں مت پیش کرو کیوں اللہ کا یہ لاڈلا نبی کہہ رہا ہے ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربي نفس تو انسان کو برائیاں اور گناہوں کا حکم اندر سے دیتا ہے لیکن یہ نیکیوں کا حکم دینے والا بن جائے اس کے لیے تو محنتیں درکار ہے کوئی اللہ والوں کے پاس بیٹھنا مطلوب ہے کوئی اچھی صحبتیں درکار ہے کوئی اچھا ماحول درکار ہے تب جا کر کے آدمی کی اصلاح ہو سکتی وہ صحابی کی جو اہلیہ تھی اس نے ابھی ابھی دین قبول کیا تھا اس نے کہا تم عبید ابن عمیر کی اتنی تعریف کرتے ہو اتنا نیک ہے اور اتنا پاک باز ہے اور اتنا متقی ہے اور اتنا پرہیزگار ہے تو ہم امتحان لے لیں گے میں حسینہ ہوں خوبصورت ہوں اور میں جاؤں گی تمہارے عبید ابن عمیر کے تقوا اور اس کی پرہیزگاری اور اس کے تقدس کا امتحان لینے کے لیے نہ کہا صحابی نے کہ مت جانا کوئی ضرورت نہیں سرکار کی نگاہوں نے اسے متقی بنا رکھا ہے سرکار کے دربار میں بیٹھ کر تقوی حاصل کیا ہے مت امتحان لے نہیں مانی بن سور کر گئی یہ صحابی کی غیر موجودگی میں پہنچ گئی عبید ابن عمیر کے گھر رضی اللہ تعالیٰ ہو دروازہ کھٹکھٹایا دروازہ کھلا چلمن سامنے یعنی نقاب پڑا ہوا ہے اس نے کہا مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے اس لیے اندر حاضر ہونا چاہتی ہوں ایک کونے میں بیٹھ گئے سر جھکا ہوا ہے خاتون نے اچانک اپنا نقاب الٹ کر کہا مجھے مسئلہ کوئی نہیں پوچھنا میں تو اپنی خواہشوں کی تکمیل کے لیے آئی ہوں اور اس وقت ماحول سازگار ہے تمہارے گھر میں کوئی نہیں مجھے روکنے والا کوئی نہیں تمہیں روکنے والا کوئی نہیں آپ چاہو تو گناہ کر سکتے ہو اور میں اس کے لیے تیار ہوں حضرت عبید ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ تو سرکار کے پانچ تقوا ہیں صحبت رسول حاصل ہوئی ہے نگاہیں میرے محبوب کی پڑی ہیں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں تو جب نگاہ رسول پڑے تو کیا حال ہوگا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اب کیا کیا جائے امتحان لینے آئی ہے تو میرا ایمان داؤ پر لگانے اور جنت جو سجائی گئی ہے جوانوں کے لیے تو چھیننے کے لیے آئی ہے تو میں تیرے ساتھ گناہ کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن دو چیزیں درکار ہیں تو اور میں اگر یہ جرم کر لیتے ہیں یہ گناہ کر لیتے ہیں تو یہ گناہ لکھیں گے فرشتے اور اس کے گواہ ہوں گے ہمارے آزاد جب آدمی گناہ کرتا ہے تو جہاں گنا کرتا ہے وہ جگہ اس کی گواہ ہے جس عزو سے گنا کرتا ہے وہ عزو اس کا گواہ ہے وہ زمین جہاں گنا کرتا ہے وہ گواہ ہے وہ فرشتے جو لکھتے ہیں وہ گواہ ہے چار چار گواہ اپنے گناہوں کے خلاف آدمی تیار کر لیتا ہے پھر کیسے بچ کے نکلے گا اللہ کے یہاں سے کہا تیرا میرا گنا لکھ دیں گے فرشتے اور پھر کل سرکار ہوں گے محشر میں نبی ہوں گے محشر میں اور اللہ والے ہوں گے اور امتی ہوں گے اور تابعین ہوں گے اور قیامت تک جتنے بھی ایمان والے ہیں سب محشر میں جمع ہوں گے تیرا نام پکاریں گے اور میرا نام پکاریں گے میرے نبی شرمندہ ہو جائیں گے بدکاری کرنے والوں میں عبید ابن عمیر کا نام ہوگا اور حضور کے زمانے کی صحابیہ کا نام ہوگا اگر تجھے اتنی ہمت ہے کہ سر محشر جو ہے یہ اعلان ہو کہ یہ دونوں نے اللہ کے حکموں کے خلاف ایمان کے باوجود منہ کالا کیا تھا تیرے اندر یہ ذلت برداشت کرنے کی روز محشر اگر طاقت ہو تو میں یہ گناہ کرنے کے لیے تیار ہوں معلوم نہیں یہ جملوں کا اثر اس پر کیا ہوا اس نے اپنا نقاب ڈالا چیخنا شروع کیا رونا شروع کیا آہوزاری کا سلسلہ آئی تھی عبید ابن عمیر کا ایمان اور تقوا کے ٹکڑے کرنے کے لیے لیکن گھر گئی تو ایک عجیب سا منظر تاری ہے نقاب ڈالا ہوا ہے کنارے کے اوپر چادریں جسم پر لپیٹی ہوئی ہیں جسم کی جتنی زیب و زینت ہے گم ہے مسلح پر رونے کا سلسلہ اور کی لڑی کا سلسلہ برابر جاری ہے نہ کھانے میں اب اس کا دل لگتا نہ پینے میں دل لگتا نہ اسے یہ خیال ہے کہ میں ایسی جوان اور حسینہ ہوں اور وہ صحابی گھر میں آئے تو انہوں نے آ کے کہا یہ کیا کر دیا کام میں گیا تھا گئی تھی تیرے عبید ابن عمیر کا تقوی اور اس کا ایمان اور اس کی حیا کا دامن چاک کرنے کے لیے لیکن اس کے دو جملوں نے میری دل کی دنیا کو ایسا پلٹا ہے کہ اب خیال تک نہیں آتا کہ میرے شوہر کے ساتھ کبھی مجھے زندگی گزارنی ہے وہ رو کر صحابی کہا کرتے تھے میں تجھے پہلے کہتا تھا کہ مت امتحان اور آزمائش کے لیے جا اور عبید ابن عمیر نے معلوم نہیں کیا جملے کہہ دیے کہ میری تو بیوی کی زندگی ایسی بدلی کہ ایک بیوی ہونے کے ناطے سے میرے کسی کام کی نہ رہے رات اور دن مسلح پر اللہ والوں کے دل سے جب باتیں نکلتی ہیں اور جو متقی اور جو پرہیزگار ہوتا ہے اس کی جو باتیں ہوتی ہیں اس کی تاثیر بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح کی رکھتے ہیں اس لیے زندگیوں میں انقلاب اگر چاہتے ہوں تو پھر اللہ والوں سے اپنے آپ کو وابستہ رکھو اصلاحی مجالس میں اپنے آپ کو بٹھاؤ اور اللہ اللہ جو ہے اس کا ورد رکھو ہمیشہ دھیان رکھو ایمان والے کو اگر گناہ چھوٹا سا بھی ہو جائے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے میرے سر کے اوپر کسی نے پہاڑ رکھ دیا اور جب تک توبہ نہیں کر لیتا وہاں تک اس کو سکون اور تصفی اور تسلی نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے گناہوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہمارے حضرت حاجی صاحب جو ہیں وہ تشریف لے جانے والے ہیں اتفاق سے ایک پروگرام میں نے دیا تھا بیچ میں اتفاق سے وہ کچھ منظور نہیں ہوگا اللہ کو تو اس کے اندر جو ہے وہ گڑبڑ واقع ہو گئی اور وہ پروگرام جو ہے کینسل ہوا کینسل تو کیا ہوا ملتوی ہوا اور کسی اور جگہ چلا گیا اس کے بعد یہ حضرات تشریف لائے ہمارے عرفان بھائی بھی آئے آپ نے دیا تھا پروگرام نہ بول دیے آئے نہیں ہمارا سب معاملہ چوپٹ کر دیا تم نے تو پھر میں نے کہا کہ نہیں میں جلدی حضرت حاجی صاحب کی نسبت سے چونکہ اللہ والوں سے جڑے ہوئے ہیں یہ اس لیے ان کی بات کو ٹال نہیں سکتے تھے اس لیے دوبارہ جو ہے جل سے جل ادھر ادھر کر کے ایک تاریخ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی اور جو ہے آپ کی خدمت میں حاضری کا موقع مل گیا تو ناراضگی جو ہے حضرت حاجی صاحب کی دور ہوئی اور وہ جو گیارہ سے پہلے جو تاریخ تھی اس میں جو حاضری نہ ہو سکی تھی اس میں میں نے عرفان بھائی سے اور ہمارے مولانا نعیم صاحب سے بھی کہا تھا کہ یہ میں اپنے اوپر اوڑھ لیتا ہوں کہ میری کوتا ہی رہی اور میری کمزوری کی وجہ سے پروگرام نہیں ہوا ان حضرات کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا پروگرام برابر طے تھا اور یہ میری طرف سے کوتاہی میں معذرت کے ساتھ جو ہے بات ختم کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آج کی اس بات کو قبول فرمائے جو اچھی باتیں ہیں اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ ذکر کریں گے ایک شعر کے ساتھ ہم انشاءاللہ یہ ذکر شروع کریں گے اور پھر جب محمد الرسول اللہ کہا جائے تو یہ ذکر ختم ہو جائے گا اس مجلس کے اعتبار سے ورنہ ذکر تو پوری زندگی کرنا ہے ہزار بار مشکو گلاب ص اللہ صلی اللہ تعالی والا جی واط وعلماء امتی اجمائی مبارک وسلم تسلیمن كثيرا كثيرا اب سے تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے مراقبہ اللہ کے دھیان میں اللہ کی رحمتوں کے انتظار میں بیٹھنے کا نام ہے اور تصور کا نام ہے آنکھیں بند ہو جسم کی نقل و حرکت نہ ہو زبان سے کچھ نہیں کہنا بے اختیاری میں کوئی جملہ نکلے تو بات الگ ہے اور ایک ہی تصور کریں اللہ کی رحمت برس رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل اللہ اللہ اللہ کر رہا ہے اے خوب دل غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جاگ جا درزی کرے حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو اللہ کی یاد میں مشغول ہو جانا چاہیے اصل کام ہی اللہ کی یاد ہے عزیز و دوستوں یارو یہ دنیا دار پانی ہے دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہو آیا بگر تات فسال اللہ دنیا میں اقل کھوئی گئی تیری کیسی نادانی ہے تو روز رکھ نماز پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم کی تجھے ایک دن کام آئیں مراقبے میں ضرور سوچنا چاہیے اس بات کو ہمارے یہ اپنے اختیار سے نقل و حرکتیں ایک دن وہ آئے گا کہ سب ختم ہو جائے گی نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ ہمیں قبرستان لے جائیں گے نہ نکل سکوں گا وہاں سے نہ کہیں جا سکوں گا اور منو ٹنو مٹی کے نیچے معلوم نہیں میرا حشر کیا ہوگا نرم بستر پر سوتے ہوئے ذرا قبر کے اس سخت بستر کو بھی سوچنا چاہیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درو شریف پڑھ کر دعا کریں گے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز و یا غفار اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها انت ولیها ومولاها اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور یا ذل جلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا كله اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك حسبنا اللہ لدیننا حسبنا اللہ لدنیانا حسبنا اللہ لمن بغى علينا حسبنا اللہ لمن قادنا بالسوء ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کوتاہیوں سے درگزر فرما نہ فضل اور کرم شامل حال فرما اے اللہ ہم چاروں طرف سے گناہوں کی جنجال میں گرے ہوئے ہیں اے اللہ پھنسے ہوئے ہیں اے اللہ کہیں کان کے کہیں زبان کے کہیں آنکھ کے کہیں شرمگاہوں کے گناہوں میں مبتلا ہے اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں ان بیماریوں سے نکال دے اے اللہ اپنی معرفت عطا فرما دے اے اللہ ہمارے قلوب کو نور معرفت سے منور فرما فرما دے زبانوں کو ذاکر بنا دے قلوب کو شاکر بنا دے جسم کو تیرے احکام پر عامل بنا دے اللہ تیری مان کر چلنے کا جذبہ عطا فرما دے تیرے احکام پر عمل پیرا ہونا نصیب فرما دے سو فیصد ایمان والی زندگی نصیب فرما اے اللہ سو فیصد نمازی بنا دے اے اللہ ہمیں با اخلاق بنا دے اے اللہ ہمیں با حیا بنا دے اے اللہ بے حیائیوں سے اللہ پوری انسانیت کی حفاظت فرما اے اللہ بے حیائیوں کی وجہ سے آج پوری دنیا انسانیت اور گناہوں اور گمراہیوں اور بربادیوں کے دروازے پر کھڑی ہے اے اللہ اپنا فضل فرما دے رہنمائی عطا فرما دے راہ یابی عطا فرما دے سرات مستقیم پر چلا دے اللہ علماء کی محنتوں کو کامیاب فرما دے دعوت کے عنوان سے جو محنت ہو رہی ہے اللہ ساتھیوں کو ہمتیں عطا فرما نکلنے والے چلنے والوں کو اللہ قبول فرما اللہ ان کی مسائی جمیلہ کو ہماری ہدایتوں کا ذریعہ بنا اے اللہ خانقاہوں کی لائن سے اصلاح فرما اللہ والوں کی زبانوں کی لائن سے اصلاح فرما اے اللہ اللہ والوں کی باتوں سے ہمیں مستفید فرما ان کی مجالس سے مستفید فرما ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما ہمارے قلوب کی اصلاح فرما ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما اے اللہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جو مقروض ہیں غیر قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما جن بچے بچے بچیوں نے دنیاوی امتحان دیے ہیں یا دے رہے ہیں اللہ ان کو بھی کامیابی آتا فرما اے اللہ ان سب کو اللہ کامیابی آتا فرما جان مال عزت آبرو اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اس پورے مجمع کی مغفرت فرما امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ جب وقت آخر ہو کلمے والی موت عطا فرما اے اللہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سطح میں منظور فرما سبحان ربک رب العزت عما يصفون سلام على المرسلين والحمد للہ تعالى رب العالمين